ہے اس حدیث میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک افعال کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی پاکیزہ عادات اور اعمال کا ذکر کیا ہے فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم حتى نقول لا يفطر یفتر حتى نقول لا يصوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات روزے رکھنا شروع کر دیتے نفلی روزے اور اتنے کثرت سے رکھتے متواتر رکھتے کہ ہم یہ سوچتے کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناغا نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغا شروع کر دیتے اور اتنے ناغے کرتے کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید رسول اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے ویسے بھی نبی علیہ صلاحت السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی صبح فجر کے بعد جب گھر تشریف لاتے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے اگر اما مہادر ہو میں نے نبیر اسلام کی خدمت میں کچھ کھانا پیش کرتی تو آپ تناول فرما لیتے اور اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا بلکہ بعض اوقات نبی اسلام اپنے تمام گھروں میں پوچھتے اور نو کے نو گھروں سے جواب ملتا کہ آج کھانے کو کچھ بھی نہیں نبی السلام فرمایا کرتے فانا صائم تو ٹھیک ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں عمر مین فرماتی ہیں کہ مستقمل مالا رسول اللہ وسلم شاہ رن اللہ نبی علیہ السلام نے مکمل مہینہ کبھی روزے نہیں رکھے کسی پورے مہینے کے سوائے رمضان کے مہینے کے اور آگے فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ یسوم اکثر امن ہو فی احبان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شابان کا مہینہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ نبی اسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ کان یسوم شعبان اک کہ نبی اسلام پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کان یاسر شاہبان اب رمضان نبی علیہ صاحب السلام شاہبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے روزے رکھ کر ایک اور حدیث ام سلم اللہ عنہ سے منقول ہے ماتی ہیں کہ ماں کان یسوم و شہرین متطابعین جما رہی تو یسوم شہرین متطابعین اللہ شعبان و رمضان کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو مہینوں کے پیدر پہ اور اکٹھے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے ان تمام عادیز کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھتے اور کبھی پورا شعبان ہی روزے رکھا کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا شعبان کے مہینے کو یہ اختصاص اور تمیز حاصل ہے اس مہینے کثرت سے روزے رکھے جائیں ہاں نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ لا تقدم رمضان کہ سو میں یومن اور یومین جب رمضان میں ایک یا دو دن باقی رہ جائیں تو پھر شعبان کے روزے نہ رکھو یعنی شعبان کی آخری دو تین تاریخوں میں روزے نہ رکھا کرو کچھ لوگ یہ روزے اس لیے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان کے روزوں کی عادت پڑ جائے رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان ہو جائیں لیکن اس سے نبی اسلام نے روکا ہے تاکہ جو رمضان کے روزوں کا مقام اور حیبت ہے وہ برقرار رہے یہ مشروعیت احادیث سے ثابت ہے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنا چاہیے جو آج متروک ہوتا جا رہا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق ادا فرمائے اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے کچھ لوگ اسے بڑی رات کہتے ہیں اس رات کے تعلق سے کچھ باتیں مشہور ہیں نمبر ایک یہ رات فیصلوں کی رات نمبر دو اس پوری رات میں قیام کرنا چاہیے نمبر تین اس رات میں قبرستان جانا چاہیے نمبر چار اگلے دن کا روزہ نمبر پانچ شب برات کے تعلق سے میٹھی چیزیں پکانا جیسے حلوہ وغیرہ یہ کچھ باتیں اس رات کے تعلق سے مشہور ہیں ہم عرض کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے اس رات کا نام شب برات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے دہرت البرا یہ رات کسی حدیث سے ثابت نہیں جیسے رمضان کی رات دہرت القدر کتاب و سنت سے ثابت ہے یہ نام موجود ہے لیکن پندرہویں شعبان کی رات کا نام شب قدر یا دہرت القدر کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے برات کا معنی بری ہونا کہا یہ جاتا ہے کہ اس رات کو لوگ گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں اور یہ گناہوں سے پاکیز کی اور برات کی رات ہے لیکن چونکہ یہ نام ثابت ہی نہیں اس لیے یہ نام رکھنا یا لینا درست نہیں بڑی رات کہا جاتا ہے یہ اصطلاح بھی شریعت میں کہیں نہیں ملتی اس رات کو بڑی رات قرار دیا گیا ہو اس کا ذکر بھی کتاب و سنت میں موجود نہیں اس رات فیصلے ہوتے ہیں یہ فیصلوں کی رات ہے یہ بات قرآن سے لی جاتی ہے سورہ دخان کی آیات سے ان انزلنا انزل نہ ہو فضن مبارک انا کنا منظرین فی یو فراق و کلو امرن حکیم اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے یہ فیصلوں کی رات ہے لیکن یہ کون سی رات ہے شب قدر ہے یہ شب برات ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے یہ رمضان کی رات ہے نہ کہ شاہبان کی اور آپ بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ جائیں گے کیونکہ سورہ دخان کی آیات میں اس رات کی دو صفات کا ذکر ہے نمبر ایک اس رات قرآن اترا ان جلدا ہو فی لیلت مبارک ہم نے اس قرآن کو اتارا بابرکت رات میں اسی رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے یہ جو بھی رات ہے اس رات کی دو خوبیاں ہیں دو صفات ہیں ایک نزول قرآن اور دوسرا ہر اہم کام کا فیصلہ اب آپ سب جانتے ہیں کہ نزول قرآن کی رات کون سی اللہ با کا فرمان ہے شاہ رمضان بھی انزل حفیح القرآن قرآن کا نظور رمضان میں ہوا ہے شعبان میں نہیں رمضان میں کب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزل نہ ہو فی لت القدر شب قدر میں ہوا جس رات فیصلے ہوتے ہیں یہ وہی رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا اور یہ رات متفقہ طور پر رمضان کی رات ہے نہ کہ شعبان کی یہ شب قدر کا ذکر ہے یہاں پر شب برات کا ذکر نہیں ہے اور یہ بات مسلم اور معروف ہے کہ شب قدر میں ہر اہم فیصلہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ فیصلے تو ہو چکے ہیں اور تقدیر لکھی جا چکی ہے یہ کون سے فیصلے ہیں جو شب قدر میں ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ واقعات فیصلے ہو چکے ہیں اور تقدیر لکھی جا چکی ان اور فارو میں بات تیرا پروردگار بندوں کے فیصلے لکھ کر فارغ ہو چکے جب فل قلم بھی ماں ہوا کا جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی ان اللہ قدم مقادیر الخلائق قبل یقل و سماوا بخمسین الف خمسین الفسن اللہ رب العزت نے تمام خلائق کے فیصلے لکھ دیے آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے تو اس رات کون سے فیصلے ہوتے اس رات فیصلے نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب العزت فرشتوں کو اس رات سال بھر کے فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے کہ آج سے جو سال شروع ہو رہے اس میں یہ فیصلہ ہے فلاں فیصلہ ہے فلاں کا پیدا ہونا ہے فلاں کا مرنا ہے فلاں کا کاروبار میں فائدہ حاصل ہونا ہے کرنا ہے اور فلاں کا نقصان اٹھانا ہے فلاں کی اتنی روزی ہے فلاں کی اتنی روزی یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں اس رات فرشتوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ سال بھر کے فیصلے آپ کو بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان فیصلوں کی فرشتے تنفیز کرتے رہیں اور ان فیصلوں کو نافذ کرتے رہیں یہ رات کون سی ہے یہ رات وہی ہے جس میں قرآن اترا اور نزول قرآن کی رات رمضان میں ہے نہ شاہبان میں اور وہ بھی دیرت القدر جس کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے لہذا جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات فیصلوں کی ہے اور وہ شب قدر ہے شب برات نہیں ہے جہاں تک اس رات قبرستان جانے کا تعلق ہے تو یہ بھی نبی اسلام کے عمل سے صحابہ کے عمل سے اور صلی صالحین کے عمل سے ثابت نہیں ہے جس اہتمام سے لوگ جاتے ہیں تو اس کا کہیں تو ذکر ہوتا ہے کہ لوگ جایا کرتے تھے بلکہ اس رات چراغاں کرنا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ عبادات میں چراغاں اور عبادات میں تندیلے روشن کرنا چراغ جلانا یا چراغاں کی کوئی بھی شکل اختیار کرنا کسی طور ثابت نہیں چراغاں کا عبادت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں بلکہ شریعت تو بہت ہی باغیرت ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آگ آتش پرستی یہ مجوسیوں کا شیوا ہے آگ ان کی معبود ہے اور وہ الاؤ روشن رکھتے ہیں اپنی عبادات کے لیے تو عبادات کے لیے کندیلے روشن کرنا چراغاں کرنا چراغ جلانا دیے جلانا یہ مجوسیوں کے ساتھ تشبہ ہے ویسے کسی خوشی کے موقع پر شادی بیاہ کے موقع پر آپ چراغاں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے اور باقی کسی بھی عبادت کے تعلق سے چراغاں کرنا یا چراغ جلانا یا دیے جلانا یہ اس لیے ناجائز ہے کہ نمبر ایک ثابت نہیں اور نمبر دو یہ عمل کفار کا ہے مجوسیوں کا ہے وہ لوگ آتش پرست ہیں ہم بھی اپنے عبادات کو اسی چراغاں کے ساتھ مزین کرنے کی کوشش کریں تو یہ مجوس کے ساتھ تشبہ ہے اور شریعت عبادات میں بھی اہل کفر کی مشابہت پسند نہیں کرتی یہ شریعت کی غیرت جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھو کیوں نہ پڑھو نماز ہے جب مرضی پڑھ لیں فرمایا کہ طلوع و غروب کے وقت شیطان عبادت کرتا ہے شیطان سے مراد وہ لوگ جو سورج پرستی کرتے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کی نماز کا وقت ہے اگر ہم بھی پڑھیں گے وہ اللہ کے لیے پڑھیں گے مگر یہ تشبو ہے اہل کفر کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ شریعت اس تشبہ کو پسند نہیں کرتی اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم قوم قو منفا جو شخص کسی بھی قوم سے شب و اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اور علیہ السلام کی حدیث ہے المرغ معمن احب انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا اگر اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے پیغمبر کی رفاقت عطا فرما دے گا اور اگر اس کی محبت کسی بھی شخص کے ساتھ ہے کسی بھی انسان کے ساتھ ہے جو مرضی اس کا منحج تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر انہیں کے ساتھ فرما دے گا یہ معاملہ بہت ہی احتیاط کا متقاضی ہے عبادات کے تعلق سے ضرورت سے زیادہ چراغاں الاؤ روشن کرنا یا چراغ جلانے اور دیے جلانے کا اہتمام کرنا کسی طور ثابت نہیں کچھ لوگ قبروں پر دیے جلاتے ہیں یہ پرلے درجے کا شرک ہے قبروں پر پھول نشاور کرتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں بڑا یہ گمبھیر قسم کا شرک ہے لیکن یہ ایک شرک نہیں ہے اس کے دامن میں بہت سے شرک چھپے ہوئے آپ دیا کیوں جلا رہے ہیں تاکہ صاحب قبر خوش ہو جائے اس کا معنی یہ کہ آپ کے دیا جلانے کا عمل وہ شخص جانتا ہے یہ اس کے علم غیب کا عقید ہے اس کے زندہ ہونے کا عقید ہے حالانکہ وہ فوج شدہ ہے اچھا آپ اس کو خوش کرنا کیوں چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری حاجتیں پوری کر دیں اکثر لوگ یہ نظریں مانتے ہیں قبر والوں سے کہ ہماری اگر فلاں حاجت پوری ہو گئی تو آپ کی قبر پر ہم دیا جلائیں گے اس کا معنی اس شخص کا عقیدہ ہے کہ قبر والے حاجتیں پوری کر سکتے ہیں یہ دیا جلانے کا عمل ایک شرک نہیں بلکہ اپنے دامن میں بہت سے شرک لیے ہوئے بڑا بھیانک یہ عمل ہے اور بھیانک قسم کا شرک ہے تو کے تعلق سے اضافی چراہا یا چراغ جلانا دیے جلانا یہ نہ یہ اللہ نہ تو ثابت ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ تشبو ہے مجوسیوں کے ساتھ اہل کفر کے ساتھ جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اس رات کی خصوصیت اور عبادت کے تعلق سے کچھ باتیں معروف ہیں اس رات کا قیام کرنا چاہیے یہ بخشش کی رات ہے اور مرادیں پوری ہونے کی رات ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں شرعی نصوص کی روشنی میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو ام المومنین سے مروی ہے کہ ان اللہ لمبا فی لانا النصف من شعبان اکفا بنا من عدد شعر غنم کل کہ اللہ رب العزت پندرہویں شاہبان کو آسمان پہ اترتا ہے نزول فرماتا ہے اور ایک قبیلہ عرب کا بنو کلب اس قبیلے کی شہرت یہ تھی کہ ان کے پاس بکریاں بہت تھیں ہر شخص کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے جامع ترمزی میں ہے امام ترمزی رحمہ اللہ کا اس پر تبصرہ سن لیجیے جو خود اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے شیخ اپنے استاد امام بخاری سے ذکر کہ یہ حدیث کیسی ہے امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس میں دو علتیں نمبر ایک اس حدیث کا راوی حجاج ابن الفاظ اسے روایت کرتا ہے یا بن نبی کثیر سے اور ان دونوں کا سما ثابت نہیں حجاج کا سے سما ثابت نہیں ہے یہاں صنعت ٹوٹ گئی نمبر دو یحییٰ اس حدیث کو روایت کرتا ہے اپنے شیخ عروا بن زبیر سے اور کا عروا سے سماع ثابت نہیں پھر صنعت ٹوٹ گئی اور جب حدیث کی صنعت اکٹھی دو طبقوں میں ٹوٹ جاتی ہے منقطع ہو جاتی ہے تو اس کو اصطلاح معزل کہا جاتا ہے پیدر پہ دو طبقات میں انقطاع ہو تو وہ معزل کہلاتی ہے جو شدید قسم کا ضعف ہے یہ حدیث تو ثابت ہی نہیں اور اس سے کوئی بات حل ہی نہیں ہو رہی ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے جناب علی وزیران کی روایت سے اس میں یہ ہے کہ نبی السلام کا فرمان ہے کہ اذا کانت کانت دلت نصف من شعبان فصوم و نہارا مخوب و جب پندرہویں شعبان ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو مگر یہ حدیث نہ صرف یہ کہ ضعیف ہے بلکہ اس کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے یہ حدیث موضوعات میں شمار ہوتی ہے یعنی جس کو گھڑ کر نبی اسلام کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہو اس کی صنعت کا ایک راوی ابو بکر ابن عبداللہ ابن ابھی راو اس کو محدثین نے کذاب کہا ہے اور ایسے راوی کی روایت سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی بلکہ محدثین اتفاق سے بال اتفاق اس قسم کے راوی کی حدیث کو موضوع جھوٹی اور من گھڑت قرار دیتے ہیں تو اس حدیث سے بھی کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی تو پھر اس رات کا قیام یا اگلے دن کا روزہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا پھر اس رات کو ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے اسے سلاد الفیہ کہا جاتا ہے سلاد الفیہ الفیہ الف سے ہے الف کا معنی ایک ہزار اس نماز کا نام الفیہ اس لیے ہے کہ یہ نماز جیسا کہ مشہور ہے سو رکعت پڑی جائیں اور ہر رکعت میں دس دفعہ سورہ اخلاص پڑی تو یہ ایک ہزار کا فکر بنتا ہے تو چونکہ اس میں سورہ اخلاص ہزار بار پڑی جاتی ہے لہذا اس کا نام سرات الفیہ رکھا گیا ہے مگر یہ مستند احادیث سے ثابت نہیں ہے یعنی صحیح احادیث سے یہ صالحین کے عمل سے یہ نماز نہیں ملتی علامہ اپنے رج الرحم اللہ نے اپنی کتاب لذائف المحارک میں ذکر کیا ہے کہ یہ نماز پانچویں صدی ہجری میں شروع ہوئی ابن ابر ہمراہ نامی ایک شخص تھا جو نابلس کا رہنے والا تھا اور نابلس وہ علاقہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی تھی یہ نابلس سے فلسطین آیا اور بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس اس وقت جس رات کے داخل ہوا وہ پندرہویں شعبان تھی یہ قاری قرآن تھا اچھی تلاوت کرتا تھا تو اس نے کھڑے ہو کر یہ نماز شروع کر دی اور بڑے الحان سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے الحان سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا پھر دوسرا پھر تیسرا جب اس نے اس نماز سے سلام پھیرا تو مسجد میں کافی لوگ جمع ہو چکے تھے جو اس کے ساتھ یہ نماز ادا کر رہے تھے پھر انہوں نے خواہش کی کہ اگلے سال بھی آپ ضرور آئیں اور یہ نماز پڑھائیں اگلے سال وہ پھر آ گیا لوگ اس کے منتظر تھے پھر جماعت شروع ہو گئی اور یوں آہستہ آہستہ یہ جماعت رائج ہو گئی اور لوگوں نے اس کو معمول بنا لیا اور تب سے اب تک چلی آ رہی مساجد کا اجتماع اور مساجد میں اس رات جو ہے وہ اہتمام قصیدے پڑھنے کا اشعار پڑھنے کا اس کا کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ملتا ہمارے لیے خیر و برکت کس چیز میں ہے اللہ پاک فرماتا ہے لقد خان فی رسول اللہ اس وقت تم حسن ہے لوگوں تمہارے لیے اس وقت حسن اور نمونہ ہے ایک شخصیت اور وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے نمونہ ہے اس وقت حسن ہے تمہارے لیے قدوہ ہے لائق اتباع ہے ان ہوتا دو اگر تم میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو ورنہ گمراہ ہو یادین امن ہو رسول بلا تم سے لو اعمال رکھو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو تمہاری صرف وہ نیکیاں قابل قبول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں اور تمہاری وہ نیکی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت میں نہیں ہے ہدایت کے دائرے سے خارج ہے اسے اللہ تعالیٰ قطع قبول نہیں کرے گا وہ محدث ہے وہ نئی چیز ہے اور ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے یہ ترجمہ نبی اسلام کے خطبے کا ہے جو آپ ہر اہم موقع پر پڑھا کرتے تھے یہ خطبہ آپ پڑھا کرتے تھے اور اس میں ذکر کرتے تھے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے اور یہ خطبہ آپ ہر جمعے کو سنتے بھی رہتے ہیں تو خیر و برکت نبی اسلام کی ابتدا میں ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ کل اے بے کہہ قیدی ان کن تم تو حبون اللہ فتح اگر تم اللہ کی محبت کے طرف گار ہو اور اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہے فتح ارونی میری اتباع کرو بس میری پیروی کرو تمہارا ہر عمل میری پیروی میں ہو تمہاری نماز میری نماز جیسی ہو تمہارا ہر شب و روز میرے ہر شب و روز کی مانند ہو تمہارے روزے تمہارا حج تمہارا قیام اللیل تمہارے فرائض تمہارے نوافل سارے کے سارے میری اطاعت کے دائرے میں ہو اگر یہ کام کرتے رہو گے اور یہ سوچ تمہارے دلوں میں راسخ ہو گئی اس کو تم نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کا لازمی سمرا یہ ہے کہ یحببکم بحکم اللہ تم کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا تم سے اللہ محبت کرے گا اور بجائے پھر لکم ضرور رکھوں اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں آپ کے سفر حج میں ایک شخص آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا سفر حج میں شریک تھا کتنا بابرکت سفر ہے اللہ کے پیغمبر کی رفاقت ہے اور اللہ کے پیغمبر کی صحبت ہے ایک شخص نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ میں اس سفر کو اپنے لیے اور زیادہ یادگار بناتا ہوں اور اس نے کچھ چیزیں خود ہی طے کر لی کہ جب تک یہ سفر قائم ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور جب تک یہ سفر قائم ہے میں سواری پر نہیں بیٹھوں گا پیدل چلوں گا اور جب تک یہ سفر قائم ہے مسلسل دھوپ میں چلوں گا اور کہیں پڑاؤ بھی ڈالیں گے تو میں دھوپ میں بیٹھوں گا سائے دار درخت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا تاکہ مجھے بہت تکلیف ہو اور یہ تکلیف میرے لیے اجر کا باعث ہو کیونکہ مومن کو اگر پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے مومن کو اگر بخار ہو جائے تو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اس کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ دوہرا عذاب نہیں دیتا دنیا کا بخار جہنم کی آگ کا حصہ ہے اگر یہاں بخار ہو جائے شرط یہ کہ یہ شخص مومن ہو موحد ہو شرک نہ ہو بدرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بخار کے بعد جہنم کا عذاب نہیں دے گا تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں میں کیوں نہ اپنے اوپر میں اور سختیاں تاریخ کر لوں تاکہ اور زیادہ اجر ملے اور زیادہ ثواب ملے تو اس نے یہ عزم کر لیا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سواری پر بیٹھوں گا بلکہ پیدل چلوں گا اور نہ ہی کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھوں گا بلکہ دھوپ میں بیٹھوں گا کب تک برداشت کرتا ایک دن دو دن بالآخر تھکاوٹ سے چور ہو کر بے ہوش ہو کر گر گیا صحابہ اس کو سنبھال رہے ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں اسے پانی پیش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ سب منظر دیکھا اور پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑا نیک اور سارے شخص ہے اس نے گھر سے نکلتے ہوئے عزم کیا تھا کہ پورے سفر حج میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور پانی نہیں پیوں گا اور سواری پر نہیں بیٹھوں گا اور سائے تلے درخت سے نیچے نہیں بیٹھوں گا بلکہ دھوپ میں چلوں گا دھوپ میں بیٹھوں گا اب یہ بے ہوش ہو کر گر گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ ان لمبا جس کشت اور تکلیف میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے مروح ہو فلیا کل بڑھیا شرب بڑھیا تزل بل یرکب اس کو حکم دو اگر اپنے یہ سفر قبول کروانا چاہتا ہے تو کھانا کھائے پانی پیے سواری پر سوار ہو اور سائے تلے بیٹھے جو تکلیف اس نے اپنے اوپر تاری کر لی ہے اس کی اپنی سوچ ہے خود ساختہ ہے اس کا دین سے کوئی ثبوت نہیں تو دوست اور بھائیوں وہی چیز ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے جو دین سے ثابت ہو اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی آپ کی زندگی کا ایک ایک دن اور آپ کی زندگی کی ایک ایک رات کا عمل ہمارے سامنے کھلی کتاب کی بہانے میں اور اللہ رب عزت نے اپنے پیغمبر کو ہمارے لیے اسوا قرار دیا ہے تو اس رات یا اس مہینے کے تعلق سے جو امور انجام دیے جاتے ہیں ان کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس دن کھانوں کا اہتمام اور خاص طور پہ حلوے کا اہتمام شریری کا اہتمام اور اس کو تقسیم کرنا اس میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں وہ کرنی کا جو یمن کا صحابی تھا صحابی نہیں تھا ایمان قبول کر چکا تھا اسے یمن میں اطلاع ملی یہ قصہ بیان ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہے یمن میں اطلاع ملی کہ غزبۂ عہد میں اللہ کے پیغمبر کا دانت شہید ہو گیا اللہ کے پیغمبر بڑی محبت کرتا تھا اس نے نبی السلام کی محبت میں اپنا دانت توڑ لیا پھر یہ سوچا کہ پتہ نہیں آپ کا کون سا دانت شہید ہوا تو اس نے سارے توڑ لیے کہ ان میں سے کوئی تو ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کا شہید ہوا سارے دانت توڑ لیے یہ پندرہویں تاریخ تھی تو چونکہ دانتوں سے محروم ہو چکا تھا پھر اس کو نرم غذا حلوہ یا کھیر یا جو بھی اس کو کھانی پڑی تو یہ ایک منطق ہے اس دن حلوے کے اہتمام میں تو مکمل منطق تب پوری ہوتی ہے کہ پہلے اپنے دانت توڑے جائیں پھر حلوہ کھایا جائے دانت توڑنے کی سنت فراموش ہو چکی ہے حلوہ کھانے کی سنت زندہ ہے اور پتہ نہیں کب تک زندہ رہے لیکن یہ روایت ہی ثابت کی قصہ ہی جھوٹا ہے یہ قصہ ثابت نہیں باطل اور مقدوب ہے تو اس قصے کی اساس پر جو بھی عمارت قائم ہوگی وہ بھی غلط ہے اس دن اگر آپ روزے کی بات کرتے ہیں تو پھر پکوان کی بات نہ کی جائے دونوں چیزوں میں تعارض ہے ہاں جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سنت ہے وہ یہی ہے آپ کثرت سے شاہبان کے روزے رکھا کرتے تھے بلکہ پورا شاہبان آپ رولے رکھا کرتے تھے اس رات کے تعلق سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں کہ ہم لربر عزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ صحیح احادیث کے مطابق اللہ رب العزت ہر رات آسمان پہ نزول فرماتا ہے ہر رات جب ایک رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے حل میں مستقفر فخر حل میں مستشفر فاشی ہے حل میں سارسی ہے کوئی شخص اپنے گناہ بخشوانے والا میں اس کو معاف کر دوں ہے کوئی شخص بیمار مجھ سے شفا طلب کرنے والا میں اس کو شفا دے دوں ہے کوئی سائل مجھ سے کوئی چیز مانگنے والا میں اس کو ادا کر دوں تو یہ ہر رات ہوتا ہے یہ ہر رات کا نزول احادیث سے ثابت ہے اور ابدار تارمزت پورا جو رات کا آخری تہائی حصہ ہے آسمان دنیا پر نزول فرما کر اس پورے حصے میں یہ آوازیں لگاتا ہے کہ مجھ سے شفا مانگ لو گناہ بخشوا لو اپنی حاجتیں طلب کر لو یہ ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ہر رات یہ عمل ہوتا ہے اور پھر جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب پندرہویں شعبان آتی ہے یا پھر اللہ علیہ جمی خلطی یا تلے وفی دہلت جسم یا پھر جمی خلطی کہ اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کو زمین پر جانتا ہے اور اپنی ساری خلق کو معاف کر دیتا ہے اس لال فشر تو مشاہد ہے صرف دو شخصوں کو معاف نہیں کرتا ایک شرک کرنے والا دوسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی کینا ہو رنجش ہو اور ناراضگی ہو یہ حدیث بھی ضعیف ہے اس کی صنعت میں دو راوی ایک عبداللہ بن لہیا جو کہ ضعیف ہے دوسرا ولید بن مسلم جو کہ مدلس تھا اور اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں یہ ان کے ساتھ بیان کر رہے تو ان دو علتوں کی بنا پر محدثین اس حدیث کے کا حکم لگایا ہے اور اس کے برعکس نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث صحابہ کرام نے پیغمبر السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہر ہفتے دو روزے رکھا کرتے ہیں ایک پیر کا اور ایک جمعرات کا اس میں کیا حکمت ہے یہ روزے آپ کیوں رکھتے ہیں تو رسول اللہ وسلم نے اشاع فرمایا یورف اور ہاتھ اللہ یہ وہ دو دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر کو جمعرات کو ہر پیر ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ان اعمال کو دیکھتا ہے اور جن جن کے اعمال پہنچتے ہیں فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان سب کو قبول بھی کر لو اور ان سب کو معاف بھی کر دو یہ دیکھیے سب قابل قبول ہیں اور یہ بندے قابل معافی ہیں اور قابل بخشش ہیں ان سب کو معاف کر دو اب دو انسانوں کو معاف نہیں کرنا اس لال مشرق پلبی بجیدت بے نہ ہو تو بے نہ ایک شرک کرنے والا اور دوسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی کینا ہو کوئی رنجش ہو اور کوئی ناراضگی ہو ان دو کو معاف نہیں کرنا اندرو ہمار ان دونوں کو محلت دو جو آپس میں ناراض بیٹھے ہیں رنجش لیے بیٹھے ہیں جن کے دل میں عداوت اور کینا ہے ان دونوں کو محلت دو حتہ یس اگر یہ صلح کر لیتے ہیں تو ان کی نیکیاں قبول کر لو اور گناہوں کو معاف کر دو اگر صلح نہیں کرتے تو پھر یہ لوگ قطع قابل معافی نہیں ہیں اور ان کے سارے عمل روک لیے جائیں گے اور کوئی نیکی ان کی قابل قبول نہیں ہوگی تو اس حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث صحیح بھی ہے اور بالکل وہی متن اور وہی مضمون ہے تو بجائے اس کی ہماری توجہ ضعیف اور موضوع روایات کی طرف ہو ہماری توجہ جو ہے نبی اسلام کی صحیح احادیث اور آپ کی ثابت سنتوں پر ہونی چاہیے اسی میں خیر و برکت ہے پیغمبر اسلام کی پیروی اور پیغمبر اسلام کی اتباع نبی اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کی جائے آپ سے پیار کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایک ہی بات سوچیں اور غور کریں کہ پیغمبر اسلام کا اسوا کیا تھا آپ کا نمونہ کیا تھا آپ کے عمل کیا تھے بالکل ویسے عمل کرنے کی کوشش کریں اور پوری طرح پیغمبر اسلام کی اتباع کریں اور یہ بات یاد رکھو بدعت میں کوئی خیر و برکت نہیں بدعت کا عمل شیطان کی ملما سازی ہوتی ہے شیطان ان نئی نئی چیزوں کو سجا سجا کر پیش کرتا ہے اور بندے اس طرح قبول کر لیتے ہیں کہ پھر اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور یہی کہتے ہیں کہ نیکی ہے اس میں حرج ہی کیا ہے میرے بھائی ایک کام اللہ کے پیغمبر نے نہ کیا ہو یہ سب سے بڑا حرج ہے کہ میرے پیغمبر نے نہیں کیا جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے جس پیغمبر کی میں نے محبت اپنے دل میں بسائی ہے جس پیغمبر کی پیاری پر جنت ہے اس پیغمبر نے ایک کام نہیں کیا اور وہ کام مجھے مل جائے یہ معقول بات نہیں ہے یہ خلاف عقل ہے ہر نیکی کا پہلا مستحق محمد الرسول اللہ ہے جو نیکی ہوگی وہ پہلے اللہ کے پیغمبر کو ملے گی کیونکہ وہی اللہ کے پیغمبر کی قدرتی تھی اور جو نیکی نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر نے عمل نہیں کیا وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ مجھے مل جاتی ہے وہ کسی قابل نہیں ہے سوائے اس کے اس کو ٹھکرا دیا جائے اس کو رد کر دیا جائے اور یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بسا لی جائے کہ خیر و برکت محمد الرسود اللہ وسلم کی اتباع میں ہے اور وہ نیکی انتہائی بڑے اجر کی حامل ہے جو پیغمبر سے ثابت ہو ہاں وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اور وہ عمل پہاڑ کی مانے تو مگر پیارے پیغمبر کی سنت سے ثابت نہ ہو تو اس عمل میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے ہمیں ہمیشہ دن ہو رات ہو سفر ہو حدر ہو خلبت ہو جلبت ہو ہم گھر میں ہوں مسجد میں ہوں بازاروں میں ہوں جہاں بھی ہوں ہمیشہ یہی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کا عمل کیا تھا اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا تھی یا ایوہ لا تقدموا بین اللہ و رسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو جو کام پیارے پیغمبر نے نہیں کیا اگر تم کرو گے تو اپنے پیغمبر سے آگے بڑھ جاؤ گے اس سے بڑی گساخی کیا ہو سکتی ہے پیچھے رہو اقتدا کرو قدم بقدم لہدہ بلہدہ اپنے پیارے پیغمبر کی پیروی کرو یہی ہمیں تمہارے لیے موج میں بخشش ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے اور اللہ کی محبت کا باعث ہے اللہ پاک ہمیں فہم صحیح عطا فرما دے اور ہر گھڑی اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اپنے پیارے پیغمبر کی ہدایت جو ہے وہ اپنانے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے دل اللہ کے پیغمبر کی محبت سے لبریز ہوں ہمارے اعمال اللہ کے پیغمبر کی سنت سے مزین ہوں اللہ تعالی ہمیں ہر بدر سے بچائے ہر نئے کام سے بچائے کیونکہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے من عامر احمد لئی امر ہونا بہو عردن جو شخص کو ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو ہماری تصدیق نہ ہو وہ مردود ہے وہ شخص بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے بچا لے اور اللہ پاک ہمیں پیغمبر اسلام کی سچی غلامی سچی حدایت اور سچی محبت کی توفیق عطا فرما دے اقول بستخر اللہ رب واہر